رہا ہے اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا انداز ہے کہ کفار اور مشرقین کے اعتراضات اور ان کے باطل نظریات کی تردید میں اللہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہوتا ہے اور جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ بالکل بے لاگ لپٹ ہوتی ہے کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش رہتی نہیں اور جو آدمی بھی ذرا انصاف سے غور کرے ان باتوں پر تو انشاءاللہ اسے ضرور ہدایت نصیب ہوگی اللہ یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے محرومی لکھ دی جائے تو بات الگ ہے اور قرآن پاک کے مطالعے سے ایمان کے اندر عجیب و غریب اضافہ ہوتا ہے اس لیے کہ جو بھی بات ہے وہ کسی سے مرعوب ہو کے نہیں کہی جا رہی دنیا میں جو آدمی بھی کتاب لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے تو اسے یہ خطرہ ضرور لگا رہتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے ایسی بات نہ کہہ دو ایسی بات نہ لکھ دو لیکن اللہ تعالی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اللہ کا کوئی بگاڑ سکتا ہے نہیں اس لیے اس کی جو بات ہوتی ہے وہ لوہا لاٹ ہوتی ہے بالکل جس میں کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں اب مشرقین کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے وہ متعدد تھے اور مختلف موقعوں پر جو جی میں آیا وہ کہا چنانچہ نبی اکرم علیہ سلاد والسلام کے بارے میں کبھی یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں ان کے کوئی جنات ان کے تابع ہیں موکل وہ ان کو باتیں آ کے بتاتا ہے اور یہ آگے بڑھا دیتے ہیں کبھی یہ کہا کبھی یہ کہا کہ ارے ان کا کیا ان کی تو عقل اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے نوزب اللہ کبھی یہ کہا کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو وہی سناتے ہیں قرآن کی شکل میں یہ تو انہوں نے گھر بیٹھ کے بنا لی پہلے تیار کر لی اور اس کے بعد یوں کہہ دیا لوگوں سے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کوئی وہی وغیرہ نہیں آئی یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں تو اس طرح کی باتوں کی تردید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے تو یہ فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلات والسلام آپ ان کو اچھی باتیں بتاتے رہیے نصیحت کرتے رہیے اور ہم یہ اعلان کر رہے ہیں برملا کہ آپ نہ جادوگر ہیں نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں بلکہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں رسول ہیں سچی اور صحیح باتیں بیان کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور شاعروں کا عروج بس کچھ دنوں کا ہوتا ہے شعر سنایا لوگوں نے واہ واہ کر دی پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہا کیا شعر کہا گیا تھا <clears throat> ہوا ہوئی اور ختم ہو گئی تو اسی طرح یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی باتیں بھی شاعرانہ باتیں ہیں کچھ دن چلیں گی پھر اپنا ختم ہو جائیں گی تو فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اچھا اگر تم یہ توقع کیے بیٹھے ہو کہ کچھ دن میں ختم ہو جائیں گی تو چلو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں دیکھتے ہیں کس کی بات رہے گی اور کس کی ختم ہو جائے گی فرمایا کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بنا کے لے آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کو ماننا نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے جسے یہ جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے تو اس کی بات ماننی نہیں ہے تو اب کوئی بات نہیں رہی تو یہی کہہ دیا میاں تم تو بنا کے لے آئے اس کے بعد فرمایا کہ اچھا چلو مان لو ایک وقت کے لیے تمہاری بات مان لی جائے کہ بنا کے لے آئے تو ہمارا چیلنج ہے کہ اگر حضور بنا کے لے آئے ہیں تو ذرا تم بھی تو بنا کے دکھاؤ تم بھی تو یہیں کے رہنے والے اسی زبان کے ماننے والے اسی زبان کے بولنے والے ذرا تمہیں ایک آیت بنا کے دکھا دو قرآن کی تو تمہارا دعویٰ کسی حد تک درست ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسا چیلنج ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت تک آنے والے انسان جنات سب کے سب جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں محنتیں کر لیں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیں قرآن جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ حضور تو لے آئے بنا کے اور تم یہیں کے رہنے والے بڑے بڑے ادبا خسحا بلاغا بڑے بڑے اشعار کہنے والے کسی میں ہمت نہ ہوئی یہ تمہارا حال ہے ایک صحابی ہیں وہ جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے وہ عمرے کے لیے مکہ معظمہ آئے تو مکے کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا کہ بہت تم جھاڑ پھونک کرتے ہو ہم تو جب جانے جب ہمارے مریض کو ٹھیک کر دو تمہارا کون مریض ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے گھر گھر جھگڑا پیدا کر دیا عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ان پہ ذرا دم دارو کرو کہ ہاں ہاں بالکل کر دوں گا بتاؤ کہاں ہے کہ وہاں رہتے ہیں یا پہنچ گئے اور جا کر خود ہی پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالی نے بہتوں کو شفا دے دی اگر آپ فرمائیں تو آپ پہ بھی کچھ دم وم کروں حضرت نے ان کی بات سنی اور اس کے بعد یہ خطبہ پڑھ دیا الحمد للہ نحمد نسائین اشد اللہ یہ پورا خطبہ پڑھ دیا بس وہ تو خطبہ سن کے دنگ رہ گیا اور اس نے کہا کہ حضور ذرا دوبارہ پڑھیے یہ کلمات حضرت نے دوبارہ پڑھ دیے فرمایا اللہ اکبر یہ تو آپ یہاں پڑھ رہے تھے اور ان کا اثر میں سمندر کی تہ تک محسوس کر رہا تھا اور فوراً اسلام قبول کر لیا حضور کا علاج کرنے گئے تھے اپنا علاج ہو گیا تو ایسا آدمی کوئی جادوگر ہو سکتا ہے کوئی دیوانہ ہو سکتا ہے کوئی شاعر ہو سکتا ہے تو جو آدمی بھی انصاف کے ساتھ پہنچا اور اس نے حضور کا کلام سنا اس نے آ کے یہی کہا کہ میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے بڑے بڑے کاہنوں کا کلام سنا ہے بڑے بڑے فصیح اور بلی لوگوں کا کلام سنا ہے لیکن جو اثر جو تاثیر اس کلام کے اندر ہے وہ تاثیر کہیں نہیں پائی ہے ایک صحابی ہیں حضرت مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اسلام نہیں لائے تھے مدینہ منورہ حاضر ہوا اور جب میں پہنچا ہوں تو حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبی میں اور یہی سورہ تور پڑھ رہے تھے شروع کی آئے تھے فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہا اور جب آپ اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربی کا لواقع تو ایسا میرا حال ہوا کہ میرا دل پھٹ جائے گا ایسا میرے اوپر اثر ہوا اور میں نے فوراً نماز سے فارغ ہو کر حضور کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی حالانکہ کفر کی حالت میں گئے تھے لیکن ایسی تاثیر اس کلام میں اللہ تعالی نے رکھی ہے آج بھی جو تاثیر ہے وہ دنیا کے کسی کلام میں نہیں پائی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہنا تو آسان ہے کہ بنا لایا بنا لایا ذرا تم بھی تو بنا کے دکھاؤ ہمت ہو تو قیامت تک عاجز ہیں سب کے سب ایک آیت بھی قرآن جیسی پیش نہیں کر سکتے عجیب و غریب چیز تھی فرمایا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون اے پیغمبر آپ سمجھاتے رہیے اس لیے کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو شیطانوں سے خبر لے کر بتلانے والے ہیں اور نہ دیوانے ہیں آپ تو بالکل کامل العقل انتہائی اعلی درجے کی صفات رکھنے والی ذات ام بی ریب المنون کیا کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں کہ ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے یعنی یہ سب بھول بھلیاں ہو جائے گا اس کا انتظار کر رہے ہو یہ وقتی بہار ہیں یہ سوچ رہے ہو پر میں کل تب سو ما کوئی آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں دیکھیں کس کا انجام کیسا ہوتا ہے تو دیکھ لیا چند ہی سالوں میں کایا پلٹ گئی مکے کے لوگ جنہوں نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا ہجرت کے آٹھ سال کے بعد سب صاف ہو گیا میدان مکہ ہی فتح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کایا پلٹ کر دی تو گردش زمانہ کس کے ساتھ چلی انجام کس کا بگڑا حضور کا نہیں بگڑا ان لوگوں کا بگڑ گیا پر کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ شرارت پر ہیں یہ اپنے کو بڑے عقل والے سمجھتے تھے لوگوں کو مشورے دیا کرتے تھے فیصلے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی عقل ہے ان کی کہ حضور جیسے صادق اور امین اور پاک باد اور پاکیزہ ذات کو یہ لوگ پاگل کہہ رہے ہیں جادوگر کہہ رہے ہیں یہی ان کی عقل انہیں سکھلا رہی ہے نہیں سب انہیں پتا ہے مگر یہ شرارت پہ اترے بات اصل میں یہ لا يؤمنون یا کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے بات کچھ نہیں ہے انہیں ایمان نہیں لانا ہے یہ تو سب کہنے کی بات ہے بہانے نہ ماننے کے ہزار بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ تم بنا کے لے آئے تو اب چیلنج کیا جا رہا ہے کلیا تو ہدیسی کنو تو انہیں چاہیے کہ وہ لے آئیں اسی طرح کی کوئی بات اگر وہ سچے یہ چیلنج کہ اگر تم کہتے ہو حضور نے بنائی تم بھی بنا کے دکھاؤ تم بھی تو یہیں کے رہنے والے ہو یہی زبان بولنے والے ہو ام هم الخالقون یہاں سے توحید کی بات کیا آپ ان سے ذرا پوچھیے کہ تم خود بخود بن گئے یا تم نے خود اپنے کو بنا لیا یہ بتاؤ تم سے سوال ہے تمہارا وجود کیسے ہوا اپنے وجود کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود بخود بن گیا یہ تو پاگل پن کی بات ہوگی اچھا جب خود بخود نہیں بنے تو سوال ہے کس نے بنایا کس نے بنایا تو اس کے دو پہلو ہیں کہ جو آدمی بنا ہے وہ کہے میں نے خود اپنے کو بنایا ہے تو یہ بھی پاگل پن ہے جو آدمی خود ہی خالق ہو خود ہی مخلوق ہو یہ کیسے ہو جائے گا لہذا رہ گئی صرف ایک ہی بات خود بنے نہیں خود اپنے کو بنایا نہیں کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ بنانے والی ذات کون ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جس نے صرف ہمیں نہیں بنایا اس نے بڑی بڑی مخلوقات بنائی آسمان اس نے بنایا زمین اس نے بنائی اور دیگر مخلوقات اس نے بنائی اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے تھوڑا بھی آدمی غور کرے تو اس نتیجے پہ پہنچ جائے خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون یا انہوں نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کوئی نہیں بس انہیں یقین نہیں کرنا ہے وہ تو اسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ماننا نہیں جب حضور نے رسالت کا اعلان کیا تو کہنے لگے کہ اچھا آپ ہی رہ گئے تھے رسول بنانے کو اتنے بڑے بڑے یہاں لیڈر پائے جاتے ہیں مالدار پائے جاتے ہیں بڑے بڑے فیصل پائے جاتے ہیں کسی کو نہیں بنایا رسول آپ ہی رہ گئے اللہ تعالی نے فرمایا یہ اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں اس لیے کہ رسول ہمارے ہیں ہم جس کو چاہے بنائیں تم کون ہوتے ہو اس میں دخل دینے والے سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہو یہ اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ پر تمہارا کوئی غلبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہارے حکم کا پابند ہے کہ تم جو چاہو اللہ تعالیٰ وہ کرے ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی نہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر کسی کا کنٹرول ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی حکومت چل سکتی ہے لہذا جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رسول بنائے کسی کو اعتراض کا کوئی موقع نہیں اللہ کی مرضی ہے اس کی حکمت ام ام عندهم خزائن ربك هم المسيطرون ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر دروغہ بنے ہوئے ہیں مالک بنے ہوئے ہیں حاکم بنے ہوئے ہیں ظاہر ہے بالکل نہیں یہ ڈانٹ ڈبٹ والا انداز يستمعون فيه اللہ نے تو بنایا نہیں ان کے کسی آدمی کو رسول لیکن یہ کسی کو بنانا چاہیں تو آپ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو آسمان پہ بھیج دیں سیڑھی لگا کے کہ وہاں سے باتیں سنا کرو وہی تو اترے گی نہیں یہی چلا جائے وہاں پر میں کہ اچھا اگر ایسا کوئی دعویٰ تم کرو تو ذرا مدعی کو لے کے آؤ دلیل لے کے دیکھیں تمہارے پاس دلیل ہے کہ نہیں ظاہر ہے نہ تو کوئی اوپر جا سکتا ہے نہ کوئی دلیل لا سکتا ہے یہ بھی استفا میں انکاری ہے یعنی یہ ناممکن ہے نہ تو کوئی سیڑھی لگا کے وہاں پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی دلیل لا سکتا ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالی کی باتیں موجود اس میں جھوٹ چلنے والا نہیں میں نے پہلے کسی موقع پر عرض کیا تھا کسی آیت کے ذم میں کہ زبردست سیکورٹی کا انتظام ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا ہے <coughs> کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھین لے اور لوگوں میں عام کر دے پہلے ایسا ہوا بھی کرتا تھا لیکن جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا بالکل ہائی فائی سیکورٹی ہو گئی ورنہ پہلے جنات کچھ چلے بھی جاتے تھے کچھ جھپٹ کے لے بھی آتے تھے لیکن اب اس کا کوئی امکان نہیں بسلطان مبين یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ سن کر کے آتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جو سننے والا ہے وہ کھلی ہوئی سند لے کر کے آ جائے تو بات مانی جائے گی ظاہر کوئی نہیں لا سکتا البنات البنون یہ بھی ان کے اعتراض کا جواب ہے یہ کہتے تھے کہ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں نوز باللہ تو فرمایا کہ خوب رہی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہی بیٹیاں ثابت کر دی یہ بڑی نا کی بات اور فرمایا کہ یہ جو پیغمبر علیہ السلام ان تک بات پہنچا رہے ہیں ان سے کسی بھی معاوضے کی طلب حضور کی طرف سے نہیں اس کے باوجود ان کا حضور کی دشمنی پر آمادہ رہنا اور اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنا یہ خلاف عقل ہے اور میم دس یا کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی بدلہ کہ ان پر تاوان کا بوجھ ہے حضور نے تو صاف اعلان کر رکھا ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے مجھے تو یہ چاہیے کہ تم اللہ کی بات تسلیم کر لو جنت کے راستے پہ چل پڑو جہنم کے راستے سے بچ جاؤ حضور نے تو صرف یہی پیغام دیا ہے اور اسی طریقے پر فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ قتل تک کی سازشیں کی گئیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی اور یہ بھی ان کا مطالبہ تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کیجیے تو ہم تسلیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا دلیل ہے کہ اگر بارش ہو بھی جائے تو تم مان ہی لو تم یوں کہو گے کہ یہ اولے برس گئے پتھر کے بجائے تم اسے اولا ثابت کر دو گے یوں کہو گے کہ یہ جمع ہوا بادل پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر اخیر میں پیغمبر علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے ہماری نظریں آپ کے اوپر ہیں ہماری طرف سے آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے حفاظت کی جا رہی ہے لیکن اللہ کی حمد و ثنا و تصویر میں آپ صبح شام لگے رہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیے یہ تمام آیات ہم سب کے لیے بھی مجیب عبرت و نصیحت ہیں کہ یہ حالات مخالفت کے جو حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہر زمانے میں اہل حق کے ساتھ اسی طرح کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں تو ان باتوں کو دیکھ کر آدمی ہمت ہار جائے تھک ہار کے بیٹھ جائے نصیحت کرنا چھوڑ دیں اور دب کر کے رہ جائے تو ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے حضور کو حکم دیا وہی آپ کے نائبین کی ذمہ داری ہے حالات کیسے ہی ہوں لوگوں کی طرف سے کتنی ہی اذیتیں پہنچائی جائیں ہمیں اپنی ذمہ داری بجا لانی ہے اور اللہ سے خیر کی امید رکھنی ہے اور جس طرح اللہ کی مدد حضور اکرم علیہ السلاط والسلام کے ساتھ ہوئی اور اس کا وعدہ کیا گیا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا آپ کے دین کی خدمت کرے گا انشاءاللہ اس کی بھی مدد اسی طرح ہوتی رہے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے تو ہم اپنی ذمہ داری بجا لاتے رہیں اور دین کی خدمت میں لگے رہیں قربانیاں پیش کریں اللہ سے اس کی اس کے عجر و ثواب کی امید رکھیں انشاءاللہ وہ اپنے بندوں کی کسی بھی قربانی کو ضائع نہیں فرماتا ہے دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں تو ضرور مل کر کے رہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين